يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے بہترین وسیلہ صبر اور نماز ہے شکر کے بعد صبر کا بیان ہو رہا ہے اور ساتھ ہی نماز کا ذکر کر کے ان بڑے بڑے نیک کاموں کو ذریعہ نجات بنانے کا حکم ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ انسان اگر بھلائی کرتا ہوگا تو یہ موقع شکر ہے اگر برائی کرتا ہوگا تو یہ موقع صبر کا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مؤمن کی کیا ہی اچھی حالت ہے کہ ہر کام میں اس کے لیے سراسر بھلائی ہی بھلائی ہے اسے راحت ملی ہے شکر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے رنج پہنچتا ہے صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے آیت میں اس کا بھی بیان ہو گیا کہ مصیبتوں پر تحمل کرے اور انہیں ٹالنے کا ذریعہ صبر و سلاد ہے جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ وسطین و و وصلاح وہ ان حل انَََََََََََََََََََََقبرت یعنی صبر اور سلاد یعنی نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہو یہ ہے تو اہم کام لیکن رب کا خوف رکھنے والوں پر بہت آسان ہے مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز شروع کر دیتے صبر کی دو قسمیں ہیں حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک کرنے پر اطاعت اور نیکی کے کاموں کے کرنے پر یہ صبر پہلے صبر سے بڑا ہے تیسری قسم صبر کی مصیبت درد اور دکھ پر یہ بھی واجب ہے جیسے عیبوں سے استغفار کرنا واجب ہے عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استقلال سے لگے رہنا چاہیے گو نفس پر شاخ گزرے طبیعت کے خلاف پڑے جی نہ چاہے ایک صبر تو یہ ہے دوسرا صبر اللہ کی ناپسندیدہ کاموں سے رک جانا گو طبعی میلان یعنی جی اس طرف کتنا ہی للچائے اس طرف ہو خواہش نفس اکسا رہی ہو تب بھی اس سے باز رہنا امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا یعنی آواز لگائے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے فرشتے انہیں دیکھ کر پوچھیں گے کہ کہاں جا رہے ہو یہ کہیں گے جنت میں وہ کہیں گے ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا کہیں گے ہاں حساب سے بھی پہلے پوچھیں گے آخر آپ لوگ کون ہیں جواب دیں گے ہم صابر لوگ ہیں اللہ کی فرما برداری میں لگے رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے مرتے دم تک اس پر اور اس پر صبر کیا اور جمے رہے فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے اور اسی لائق تم ہو جاؤ جنت میں مزے کرو اچھے کام والوں کا اچھا ہی انجام ہے یہی قرآن فرماتا ہے انما یوف الصابرون اجرا بغیر حساب صابروں کو ان کا پورا پورا بدلہ بے حساب دیا جائے گا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صبر کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے اور مصیبتوں کا بدلہ اللہ کے ہاں ملنے کا یقین رکھے ان پر ثواب طلب کرے ہر گھبراہٹ پریشانی اور کٹھن موقع پر استقلال اور نیکی کی امید پر وہ خوش نظر آئے شہدا کی زندگی پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ ایسی زندگی میں ہیں جسے تم نہیں سمجھ سکتے انہیں حیات برزخی حاصل ہے اور وہاں وہ روزیاں پا رہے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سب زرنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چڑھتی چگتی پھرتی ہیں پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں ان کے رب نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو انہوں نے جواب دیا اے اللہ ہمیں تو آپ نے وہ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی ان سے پھر یہی سوال ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں نہیں چھوڑا جاتا تو کہا اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں ہم آپ کی راہ میں پھر جنگ کریں پھر شہید ہو کر آپ کے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں رب دلجلال نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا مستد احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ مؤمن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنتی درختوں پر رہتی ہے اور قیامت کے دن وہ اپنے جسم کی طرف لوٹ آئے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مؤمن کی روح وہاں زندہ ہے لیکن شہیدوں کی روح کو ایک طرح کی شرافت کرامت عزت اور عظمت حاصل ہے